کشمیر کا جہاد غزوت الہند ہے وہ غزوت الہند جس کی بشارت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے دے دی تھی اور اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں لڑائی ہوگی غزوت الہند ہوگا اور اپنے صحابہ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ جہاد شروع ہو گیا تم اپنا جان بھی اپنی جان بھی لگاؤ گے اپنا سارا مال بھی لگاؤ گے صحابہ نے وعدہ دیا تھا اور پوچھا تھا آقا مدنی ہندوستان کی اس لڑائی میں شرکت کا ہمیں کیا اجر ملے گا جواب دیا تھا کہ اگر زندہ واپس آ گئے تو جہنم کی آگ سے نجات پا جاؤ گے چلتے پھرتے جنتی ہوگے تمہارے چہرے سے نور کی شوائیں اٹھیں گی اس لیے کہ تم جنتی ہوگے اور اگر تم شہید ہوگے افضل ترین شہدا میں سے بنو گے اور ایک اور صحابی کی روایت میں فرمایا کہ دو جماعتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے ایک وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگی اور ایک وہ جو غزوہ جماعت الہند میں مشغول ہوگی آقا مدنی ان دونوں جماعتوں کو جمع فرماتے ہیں اس لیے کہ غزبت الہند میں یہ سارا جہاد آ جاتا ہے جو ہمارے خطے میں ہو رہا ہے اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کا وہ لشکر تیار کیا جو کالے جھنڈے لے کر خوراسان سے روانہ ہوگا اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی کمان میں لڑے گا قیادت ملک شام سے آئے گی مجاہدین ملک ہندوستان اور خوراسان سے اٹھیں گے جھنڈے علماء تیار کریں گے مجاہدین یہاں سے روانہ ہوں گے مائیں اپنے بچے دیں گی اور اس جہاد کو نہ کوئی روک سکا ہے نہ کوئی روک سکے گا جس جہاد کی بشارت میرے آقا نے دی ہے اس جہاد میں زندگی کٹ جائے یہ میری سعادت ہے اس جہاد میں زندگی ختم ہو جائے یہ میرا مرتبہ ہے اس جہاد میں گھر لٹ جائے یہ ہماری آبادی ہے اس جہاد میں بستیاں جل جائے یہی ہماری گلزار جنت ہے اس جہاد میں ہمیں تانے دیے جائے یہی ہمارے لیے لیے تمغے ہے اس دیہات میں ہم پر پابندی لگائی جائے یہی ہماری آزادی ہے